میں آپ کو شروع قرآن سے آخر تک جہاد یعنی اللہ کے رستے میں لڑنے کے بارے میں چار سو چوراسی سے زائد آیات خود ڈھونڈ کے دے دیتے چار سو چوراسی دفعہ اللہ جس چیز کا حکم دے اس چیز کا انکار کفر ہوگا کہ نہیں ہوگا اس لیے علامہ سرختی نے لکھا ہے المحیط میں کہ جہاد اسلامی فرض ہے اس کا منکر کافر ہے آج مسلمانوں کی اکثریت جہاد کا انکار کوئی مجاہدین پہ چھاپے مار رہا ہے کوئی مجاہدین کی رپورٹنگ کر رہا ہے کوئی مجاہدین کو گالیاں دے رہا ہے کوئی ان کی گاڑیاں گن رہا ہے کوئی جہاد کوئی کہتا ہے کہ حکیم بیٹھا ہوں تو دوائی دینا بھی جہاد ہے کوئی کہتا ہے میں اپنے گھر میں بیٹھا لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں تو یہ بھی جہاد ہے کوئی کہتا ہے میں گلی کوچے میں لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہا ہوں تو وہ بھی جہاد ہے یہ ساری چیزیں جہاد کے انکار کے زمرے میں آتی ہے گھر بیٹھ کر جہاد نہیں ہو سکتا یاد رکھنا اس لیے کہ گھر بیٹھ کے جہاد ہو سکتا اللہ کے نبی نے مسجد نبی کی امامت کرائی ہے کہ نہیں کرائی اللہ کے نبی مسجد نبی کے مسلح پر امام تھے اللہ کے نبی مسجد نبی کے ممبر پر خطیب تھے اللہ کے نبی صفحہ کے چبوترے پر معلم تھے اللہ کے نبی مدینہ کے گلیوں میں دائی اور مبلغ تھے پھر وہی اللہ کے نبی بدر میں جا کر مجاہد تھے اگر دین سکھانے سے جہاد ادا ہو جاتا نبی مدینہ میں دین سکھا رہے تھے بدر کیوں جاتے اگر لوگوں کی اصلاح کرنے سے جہاد ہو جاتا نبی مدینہ میں لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے آپ بہت کے میدان میں جا کے زخمی کیوں ہوتے معلوم ہوا کہ تبلیغ اور ہے جہاد اور ہے دعوت اور ہے جہاد اور فضائل ہے تبلیغ کی اپنی خصوصیات ہے دعوت کے اپنے فضائل ہے دعوت کی اپنی ضرورت ہے جہاد کے اپنے فضائل ہے گھر بیٹھ کے جہاد نہیں ہو سکتا روزہ رکھنے سے نماز ادا نہیں ہوگی نماز پڑھنی پڑے گی روزہ رکھنا پڑے گا ثقافت دینی پڑے گی ایک شخص ہزار کافروں کو قتل کر کے آئے اور مولانا سے فتوا پوچھے حضرت میں نے ہزار کافر مارے ہیں مجھے نماز معاف ہے نمازی کو جہاد معاف نہیں ہو سکتا کوئی عمل دوسرے عمل کی جگہ نہیں آ سکتا جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہم یہاں بڑا جہاد کر رہے ہیں بڑا جہاد وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا بڑا جہاد وہ ہے جو چار سو چوراسی آیتوں میں آیا بڑا جہاد وہ ہے جس جہاد میں میرے نبی نے اپنا خون پیش کیا ہے